میں نے آج رات ایک بادل کو سایہ فیگن دیکھا ہے ان سب کی بیان کردہ حدیث کے مفہوم کے مطابق صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو تیس